جناب محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ وہ چند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہی مذکورہ حدیث بیان کی انہوں نے یعنی عیسیٰ بن ابراہیم نے ابو قطادہ کا ذکر نہیں کیا کہا کہ جب آپ دو رکاتوں پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور جب آخری رکات ہوتی تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور اپنی سورین پر بیٹھ جاتے جسے تورک کہا جاتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 964